اللہ کے سوا اسی کو پوچھتے ہیں جو ان کا برا بھلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراہی